مولا کریم بندہ ناشری جنوں قوت حق دوئی عطا فرما دے جناب کے سامنے جنہ موضوع پیش کرنا ہے اس کا عنوان ہے مولا کریم کی عطائیں اور ہم بندوں کی خطن پنجابی سکا مولا کریم دیا عطاواں بندیاں دیا خطاواں دو پہلو نے موجود پہلے پہلو جناب نے پہنچ کے مولا کریم دیا بے شمار آتاوا نے لیکن چند خاص آتاوا کا ذکر کرنا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جہاں بندیاں خطاواں انہوں کا ذکر کرنا ہے اور الحمدللہ عز و جل باہوالا با دلیل جڑی گل ہوئی ہے مولا تعالی کے فضل و کرم دے نال نہ کوئی تھکا ہے نہ کوئی اندے جناب جاندی سٹنی باہوالا انشاءاللہ العزیز جڑی بھی گل جناب نے سناواں گا پکی ٹھکی تے لوہے توڑوں لگی اور اعلی اعلان نمبر رسول کا بیٹھ میں کہنا پیا تو میری ان گلوں کے بچوں اگر کسی کو کوئی گل ایسی لگے کہ جی وہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں صحیح نہیں کیا کرتا تو وہ اٹھے دلیل آن کے دیکھ لو گے اکا کتاب ایسے واسطے سامنے رکھ کے بیٹھے مولا کریم دیا خطاواں بندے دیا خطاواں لوگ سارے گلی بولو سبحان اللہ اونج سے اللہ تبارک و تعالی دی آساما لا و ان تغدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر گنا کو شمار کرنا شروع کر دے گے تو مولا سونے دیا نعمتوں کو گن سکتا ہی نہیں اندازہ تے شمار نہیں کر سکتا اتنی عطاواں نے مولا کہیں دیا لیکن سب تو وڈی جڑی آتا مولا کریم نے ساڈے تے فرمائی ہے کہ اس امت تو علاوہ کسی دوسری امت کو وہ شان پہ وہ فضیلت نہیں ملی وہ کس نے سبب ہے مولا تعالی نے سادے اتنے خاص سادے اتنے خاص اپنی عطا فرمائی ہے کہ سانو والے پاک رسول آخر زمان نبی امام الانبیاء والمرسلین کا امت کو بنائے سبحان اللہ یعنی اے مولا تعالی کی عطا ہے کہ سانو نبی عطا فرمایا ہے جڑا سارے نبیوں دا سردار تے افضل تے اعلی ہے یہ گل کریے دوسری نعمت دی جڑا میں ذکر کرنا ہے تے وہ اللہ تبارک و تعالی دا کلام قران مجید فرقان حمید اے مولا تعالی دی جی، امت مسلمہ دے اوپر خاص آتا رحمت ہے کہ اس نے سانو اپنا کلام قرآن مجید آتا فرمایا ہے کہ کتاب ایسی کتاب ہے میری ساری کتابوں کی سردار کتاب توجہ بھرپور کرنی ہے گلا کو سمجھنا ہے اچھا ماشاء اللہ بندے سننے بیٹھے ہیں تو میری نظر میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جناب کی آدمی قبول فرمانا یہ دیکھیے کتاب والا تو مولا کریم نے امت مسلمان کتاب سے اپنا کلام کو عطا فرمایا ہے جرا سارے کلام کا تو ساری کتابوں کا سردار جی دیکھیے دین والا تو مولا تعالی نے دین او عطا فرمایا ہے جرا تمام ادیان اگر کتابوں والے نظر ماری ایک کتاباں جھوٹیاں کے ساتھ ملا انہوں نے گل میں نہیں کی

جڑا سانو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے دینوں کا سردار سبحان اللہ سبحان اللہ ان سارے دینوں ساری شریعت سردار دین کے شریعت چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ بندے آدم پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کو لے کے قیامت دن تک انسان سارے ہی سارے اولاد آدم سمجھو انبیاء کرام علیہ السلام سوا لاکھ یا سوا دو لاکھ آدھے رہ رسول نے اسلام آدھے رہے انہوں نے امت ملدیا گئی لیکن اگر پہلو مینو جی امت بنایا ہے رب العالمین نے ساری امت کی سردار یہاں چار چیزوں نے اس گل کرنی ہے میں

ہر ایک نبی رسول نبوت اور شالت عطا فرمائی گئی مولا سونے ہر ایک نبی رسول چبھی آئے خاص کیتا ہے لیکن جو بر بر بر بر جو وشال جو اپنی بار کا حسمت

نبی سارے پر حق دے شان ویر ورا اور ورا مڈ تو لے کے مڈ تو لے کے فضیلت کی گل کرنا ادھر اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہے ساری مخلوقات وچ مخلوق انساناں دی آواز انساناں دے وچوں انساناں دے وچوں رب العالمین جل مجدول کریم مولا دے دین حق منن والے مومنین او اعلی

سونے نے شان آتا فرمائی ہے وہ شان والا تب کا شان والا کرجا ہے شان تنہا عطا فرمائی وہ کرجہ کا تبکہ بھی بولا سونے نے جنہوں نے شان عطا فرمائی ہے وہ درجہ

جما دا مدد مدد درجے سرکار سب سے االا ہمارا دے سب سے بالا ہمارا دینی سب سے بالا ہمارا خلق خلق سے سے اولیاء اولیاء اولیاء اولیاء رسل روشن ہنس ملے آریا ہبا

آپ آئے سوچنا دوری میں راج ہو عیسا پاک نو بھی آئے زکری پاک نو بھی آئے نبیا رسولوں نے مہراج ہوتے رہ گئے موسم پاک کی گل کرائے چلو خود شکیزے میں مہراج ہو آئے زکری پاک کی گل کرائے چلو کارے نال چیزے نے مہراج ہو آئے ابراہیم پاک کی گل کرائے ابراہیم پاک علیہ السلام اللہ نے سچے خلیل کرنے مہراج

کریم لیلا نے فرمائے لا لا لا مقدس مقدس دے گسان شانے جی، نبی شان والے نبی جی، لمبے نبی کشن جی، کچرے میں راج آئے کشن قدرے میں راج آئے سب کو جا آمنا دلال کی شان کو آمنا دلال مجھے ناراج ہے آئے لوگ چلو کری نو مکھان بخار میں میںلا مکھانا مکھان پہنچے نے امام الانبیاء پاک سرکار رب العالمین شان شان ہے گے میراج عطا فرمایا ہے میراج سارے نبیوں جی جانا ہر ندی آجی حمت کا پا سب بارے سب بسار ہر کس ندی آجی حاصل محبت کر

گل سنا حدیث دیا متعدد کتابوں کے حوالے ایک ادی کتاب متعدد کتابوں کے حوالے اللہ تبارک و کلام مفسرین کرام نے متعدد حوالے روایت

کر دے اللہ جی، تو چادر مبارک مشاشروڑ کے دے مولا سونا مدفر بھی چادر اوڑ کے پہن والے

رات کا کتنا ہی دم بیدار رہو گے جتنا قیام کرو گے مولا فرمودا ہے اچھا مت دور نہ ہی سمجھنا رہا مطلب آگے گم سال امام الانبیاء بادشاہ آپ کا لگے سر جی میں ساری ساری مت میں خوش ہونے کا ارادہ رکھنا ساری قیمت محبت کرنا میں اپنی ساری قیمت کی فکر رکھنا زیادہ میں تو ساری رات کیا کر ساری رات بیدار رہا ساری رات اپنے رب نو یاد کرا گا رو رو کے مولا کریم نے کھولے ابھی امت واسطے استعمال کرا گا ابھی امت کے واسطے میلا کے کولو معافی منگا گا ابھی امت نو بخشا کا ارادہ رکھنا ساری رات بخاری اسلم کے نہر سے حدیث یا تقریباً بڑی کتابوں کا مگر تمام کتابوں میں روایت موجود ہے میرے سامنے تفصیل بن کثیر کری روایت موجود امام الانبیاء سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار ساری ساری رات قیام فرماتے سن قیام فرماتے سن رات بڑھ لئیاں کہ کسی رات قیام کرنا قیام کی حالت میں رات گزر جانی ہے کہ کسی رات کے اندر رسی میں کھڑے ہو جائیں گے کہ رسی کے اندر ہی ساری ساری رات گزار دیں گے کہ کسی رات سجدے رچ گئے گے کہ ساری ساری رات سجدے رکھ گزار دینی ہے حتیٰ اس قدر اس قدر امت کی یاد امت کی فکر دے اندر مبارک شیر جا گئی پوچھا کھڑے ہونے دن کھڑے رہنے دن پیروں دے پر مار دین آپ سرکار دیکھتے سر سنی سنی سنی ہونا گل سانو تو تو فرصت فرصت نہیں نہیں ملتی ملتی پر امام امام الانبیاء الانبیاء سرکار سرکار تیرے میرے فکر دے دے اندر اندر اج امت دی یاد سن بی جی بی عائشہ پاک شاپ فرمایا جی آپ سرکار خیال کھڑے ہوتے سن اس خبر رو سن کہ آپ سرکار اجوا پاکوں کے نال آپ ساری مبارک کر ہو جانی پھر جانی آپ کا شیلا مبارک سے آپ کی قدیش مبارک آنے تر ہو جانی پھر جانی جل پور کھڑے ہوتے سن جل پور کھڑے ہوتے سن آپ کا مسلا شریر سے پھر جانا سر ہو جانا کیونکہ آپ سنگھ جانے سن تو مسلا آپ کے ہنڈیاں دیا لڑیاں نکل گیا سن کہ آپ کو آنسو بھی خطار بن جاتی سی زمین

کشن جگ کش بڑیا میرے کشن پار بڑھیا

عمر بن عبد العزیز اپنے دور خلافت دے اندر ہے اس طرح بڑے کول مقدس شریف کی زیارت کے علاقے کے نال گئے علاقے لا نال گئے ایک بندے کو قیام کیتا ہے چڑائی کھائی پادری کی رشتے دے اندر اے کول قیام کیتا ہے آپ تو بعد آپ تو بعد نبی خلیفہ اے دی جناب ان کا کول مقدس زیارت دے نال نکلیا ہے اے سلطان تے رکیا ہے لوگ دے کہن لگا اے سلطان بندے نے یارا میرے تو کوئی

عام عرم کے یعنی سمجھ کے بھی پورے کرتے

میںبولہ اپنی چھت پہ چڑھا چھ پہ آواز گلا کچھ امریکہ رہے ہیں کہ قطار لگ کے پرنالے تک صحیح ہے پرنالا سمجھتے گئے پرنالے تک صحیح ہے کہ پرنالے نہیں کچرے پرنالے نیچے ٹکے لے گئے میں تھلے پیا سا میرے کپڑے پہ کیا بات ہے پیر باؤ سرکار دلا کار ربی سن کرد متا دیا آہی

دنیا آشمیاں کوئی کوئی سانو بڑے روے بڑے دکھاؤ مولا کریم مولا کریم بھی آج دن اندر کبھی ساخا کر نہیں آئی کدے سا اک نہیں آئی کدی مولا سونے کا خوف نہیں

نے فرمایا کہ میرے کروایاب ابل کی گل کی گل سارے سرکار پاک سرکار دے مثال پر اپنے یار بیٹھے نے یار بیٹھے نے یار بیٹھے یار سنان لگے یار

میں پچھلے رب کی وار کر ڈردا نہ پکڑا

فاروق یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دن ہونا تجھے شب نیند میں سونا

سب نام شام خدا کروے کروے کروے تو میں

کی چادر کے ساری عبادت کرنے والے رات کر کر کر کر کر دے دے دے تیرا پہلا میں نہیں سبحان اللہ

مشکل کی کی مشقت پتر ماں بیٹا باپ کا بہت ہی مزدوری کرے ہاتھ پینے پہ گئے بہت ہی محنت کرے طبیعت خراب ہو جائے تھکاوٹ ہو جائے

شان والے

میں کہ ساری رات جاگا تو ساری نشان ساری امت متعالم نشان ساری رات جاگا ساری رات عبادت گا امت کے بادت کرانت منڈا ہر چل پوار نمکار

فتحت میم کلام کروا دیتی آیا جاتا کروا دیا فتح فتح مرغی کا مطلب

لیکن امام الانبیاء پاک سرکار پھر بھی ساری ساری رات جاگ دے سن ساری رات جاگ دے سن بی بی عائشہ پاک پوچھدیاں نے پہلا جی پالا ہن تے کہنے نال رب تھوڑے وعدہ فرما لیا ہے مغفرت دا وعدہ فرما لیا ہے حالے بھی جاگ دے سن ہن تے آرام کر لیا کرو اب امام الانبیاء پاک سرکار فرماندے نے عائشہ کیا میں رب کا شکر شکر گزار بندہ نو بنانا جن کرم نوازی فرمائی ہے جن میرے واسطے محفرم کا معاملہ کا آسان کر ہے شکر گزار بندہ نا بڑا تھوڑا شکر گزار بنا بنا گا تھوڑے شکرانہ پھر ساری رات جاگا گا بھائی سکنا کہ رب سونے نے سن نبی عطا فرمایا ہے کہ نبی نبی عطا فرمایا ہے اگر اس سوال نال آپ کو گل سنا موجودہ اگلا پہلو بیان کرنا توجہ توجہ آج کی گل کا مدارج کے حوالے نال سنانا ہاں مدارج اللہ اندر کے حوالے نال سناؤ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی عنہ سرکار محدث دیر

کپڑا ہٹا کے لال بگال کے رکھنا آپ بھی کرو دوبارہ آخری دیدار مولا علی پاک نے جڑا مبارک کا کپڑا ہٹا ہے نام مراد کو لگ رہی ہے نبی مر کے مٹی ہو گیا گلا لیا گلا چنگر کب جڑے کئی دن مر کے مٹی ہو گیا ہے اج تیرا میرا تیرا میرا جو کوئی مرتا ہے یہ بھی مرتا ہے ایک مرتا ہے جی تھان سے ہٹ ہو گئے اور اتنی کر جانا ہے ملن جو کا نہیں رہتا جسے وہ کھلا یا کھلا لگ جائے تو بند حالانکہ سارے پگ بن کے تھٹ بن بن کے ضرور بنتے ہیں لیکن وہ بند نہیں ہوتا اکھا کھلیاں رہ جامن تو بند کر کر کے کوشش کرتے ہیں لیکن بند نہیں ہوتی پر سڑکیں جانا مانگل بھی آپ سرکار کہیں تیسرے دن وشال پر مرال تو بعد تیسرے دن لائن نکال کر دیکھا گیا ہے جب لائن جائیں گے کہ آج سرکار میں لگ ہل رہے امام علیہ سنت فرما رہے ہیں

چھپ سن

جب کھڑکن لگ جاتا ہے کھڑکن لگ جاتے ہے مرغے آپ ویچنے ہیں اس قسم میں کھڑکنے اگر کسی کے ہو تو پھڑکن لگ جا مت کسی کو غلط فہمی پیدا ہو گئے دور لگ جا جی کسی کے ہوٹ کھڑکن لگ جا کدے بھی یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی

اللہ ہندوتی اللہ ہندوتی مولا ہی سرکار فرما میں نبی کار پہ لگا دے کر جی، مولا سونے میری امت مت دے مولا سونے میری امت مت دے مولا سونے میری امت مت کرشرے سجنا نبی بار سرکار اپنی جنگ لگائے اپنی جاؤ

رہا امتی امتی لب جاری رہا امتی امتی لب جاری ایسے سم خار سن تلا میں سے دم خار سنتا نوی ملے آئے

ہوں قرآن کی شان بیان کرنا قرآن کی شان بیان کرنا آخر کا نتیجہ کچھ گا کیونکہ موجودہ عنوان یاد ہے مولا دیا آتا دیا خطاو شیشا کر کے جا شیشا کر کے جا صرف شیشا ہی دکھاو اور کچھ نہ الام کی نام چپ کر کے کریے کریے جی کوڑیاں گلا تو لوگ ناراض ہو جائیں عرب عرب کھڑی کھڑی فرمو ویشنی بار سبحان اللہ دنیا داری ادب کر دے اس نام سر جاؤ گلدار گنا سر جاؤ گلدار یار سنا دے نا جو دے نا مر دے اتر جاؤ جلدار سنا دے نا جو دے نا مر نئے

قال قال محمد بن بن القرني يقول يقول عبد الله الله الله مسعود رسول صلى عليه وسلم سب لوگ ہر کمپنی کا دل سی ہر کبھی آسن والحسنة ارچنا أمثالها لا أقول ألف ألف حرف حرف حرف ولكن ولا من حرف هذا حديث حسن صحيح

دانے کے برابر ہوتی ہے اگو آپ واحد کرتے ہیں میں نے آرما نے الفلام ایک ہر پے کے ہر پے لان چکر ہر پے چکر ہر پے الفے دس بیسیاں کرا پر بیسی لڑکی لان خیر لڑکیاں دس لڑکیاں نے تیم کرنا نے مطلب الگ پر لڑنا

سب سونے پاپ رسول آسان فرمایا دس سال کا اٹھان سال ہاسل بنیا سبحان اللہ بہتال پالا در سبدار حریشے مارکا پچھلے جڑے کلام لگ کلام خراج مجید بارے نمبا دن کنائے ندی حضرت اگلی دن لڑی سے سنائی اور شریف کام کے بلاوٹ کرن والا جی سونا قرآن میں لگا تو عزت کا جوڑا پوایا جائے گا عزت کا تاج پوایا جائے گا رب اندر قرآن کریم شردات فرما گا رب سونے پرانے پاک اگر اگر ایک دوسری لائف ہری سار کر ہم پیش کرنا روتے رموتے دیکھتے پورا منگ شریر بندہ ہر رات چھوڑ تو صحیح ہوئے ہوئے دے کے روانہ پیدا گا کل قیامت میں کھڑی گی گی سونی شکل چند کرے کریم یا قرآن دے یا پھر میرے نال جنت وچ سبحان اللہ ادرویز تو سب والے کلام سارے کلام کا سردار بھی کہتے ہیں سبحان اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا دین ایسا دین ہے صاحب کا دین دیا دیا کسی کا مت کی سختی ہوتی تھی کدھر بہت ہی نرمی ہوتی تھی کدھر بہت ہی سخت کدھر بہت ہی نرم نرم کدھر بہت ہی سخت کدھر بہت ہی نرم نرم ایک گل سنا دیا سبحان اللہ تفسیر ابن کثیر کا بیان سنا دیا اللہ اگر

ایشا کو ایشا کون کو روا شروع ہوشا کو روا شروع ہوا دن پیو دے دان کر کر کر رہے رہے رہے رہے رہے جتنی دیر تک تک تک تک جناب کھا پی ہے جی شادی اکھ لگ جا روزاش

جڑا ناجائب سمجھتا حیران سمجھتا تو لوگوں ڈک دکان روک دیکھ جاپ بنواؤں گا لوگوں دعوت دینا

جہاں کہنا جی تصویر بنائی رکھو ٹی وی آئی رکھو ٹی وی ویچی رکھو ٹی وی لائی رکھو میں بھی آیا تھوڑا کسی بھی آئی جی نکلا ایمانداری دسیا جی جہاں مولوی ٹی وی کے نیڑے نہیں لگے یعنی ٹی وی ہو گئے جائے جائے کل قیامت کے دن مولا کی بارکا مولا سونے کی بارکا کیا پوچھا جانا جہاں ٹی وی نہیں آئے پکڑو اچھا، بڑا کسی نہیں کھاتا اچھا قیامت والے پوچھے گا میں ہرن ہلال کی

کوئی کرے کرے کرے کرے کرے نہ نہ اجازت جب جب نہیں نہیں گا گا تو تو انہوں پڑھنا اچھا جی نکلے کشتی مالی رب کی بارک نکلے ناجائز حرام ناجائز حرام ناجائز حرام یہ رب تعالی کی بارگاہ کل قیامت کے دن نکلے حرام حرام کاری کا مور تک گنہگار ہوں گے کہ گنہگار فرید ہے کہ گناہگار فرید ہے کہ یہ نکلے تیری حرام جنا ٹی وی لائی رکھنا ٹی وی دیکھتے رہے ٹی وی سے کرتے رہے ٹی وی سے آدھے بھی رہے ٹی وی دکھاؤ بھی رہے ایمانداری نہ دسیا گیا جی نکلے ٹی وی حرام تو ٹی وی بیچن والے بھی خریدیں گے کہ ٹی وی دیکھنے والے بھی خریدیں گے کہ چلو جی ٹی وی ہوئے چاہے چلا ٹی وی پہ نہیں لایا آیا وہ سبھی خریدا کیوں جو چاہے جائیں گے

اپنے دل دل اے اے مسلمان مسلمان اپنے سے سے پوچھ اپنے دل سے ند پوشگلا ہو گیا اللہ حقی بندو شرح ہو گیا اللہ بندوں سے خالی

یہ شاپ سے یہ بھی پتا ہے بھائی جماعت اثر بھی ہوتی ہوتی لیکن نہیں مزید ٹی وی پہ نہیں مزید ہاتھ بان پانی پوچھ بلا رے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا ہو گیا اللہ بندوں سے ہر ہر ہر مجروی بند بند نہ لیا جی۔ سونا مندر

گندے آ یار ہاتھ بند کر جی ٹی وی لائی بیٹھے تو لڑنا انہوں نے کہا جی یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کرتے یہ تو میٹر بھی کسی کو کچھ بھی نہیں کرتے انہوں نے الٹا آ رہے ہونا زندہ باد زندہ باد چیز کچھ نہیں آپ کا چیز راضی ہونا تو جی کہیے ناراض ہو

پر پھر پر سچی فرما دیا اللہ پڑھو ہو جا گیچا

مارا

روزہ دی آج شروع جی؟ ہے کوئی ستا دیا موڑ پھر بھی مگر دلے فون لے آیا سونے تو پہلے پہلے شاہو پہلو پہلو پہلو شاہو پہلو پہلو لیکن کھا نہیں سکتا کا وقت ہوگی روزہ روزانہ روزہ روزانہ مگر دونوں کوئی کوئی کوئی تاریخی آئی آج بھی پتہ پہ جا رہا روزہ اپنی شرم کے کپڑے محنت مزدوری آدھے باہر کھیتی باڑی دے سارا دن مزدوری کیوں محنت کی شام واپس آئے کھانا تیار نہیں پیو روپیہ کھانا روزہ افطار پانا پانی دینا پانی دینا روزہ افطار کر کے بیوی نے پوچھا کھانا بیوی بیوی کہنے لگی تیار انتظام کر کے لیا کرنے لگ لگ بھی کہ

ہوں رونا شروع ہو گیا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا صرف پانی کے خریدنا اسٹارٹ کیا ہے روز

شروع ہو گیا ہوں ٹوٹے گا توڑنا پڑے گا میں توڑا گا نہیں میں توڑا گا نہیں جان مندر

نہیں جی اج میں پانی لاؤنا سی میں تا نہیں روزہ رکھنا روزہ بھی کہڑا ہے ادھر تو بارہ گھنٹے کا ڈیڑھ لگتا روزہ دن دن بارہ گھنٹے عمر یا بعد عمر یا خرچ عمر دن دن کا روزہ انہوں کا دن رات کا روزہ ہے دن رات کا روزہ نبی پاپ نے چار بار روزہ رکھ لیا گیا روزہ رکھ لیا گیا روزہ رکھ لیا گیا سویروں کے لوگ رات گزر گئی سویروں کے لوگ اپنے کام کار سے نکل گئے لوگ کے لوگ اس بتاؤ پہ کتنی فراسی ہے جب نہیں تھی جب ہونے کرنے آؤ روزہ رکھنا ہے کرنے پہلو ہی کٹھا کر لیا مہینے کا سارا سامان میں کیا کریں لیکن شکر ہے روزہ رکھنا پیا یہ بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کہ روزہ رکھنا تو پیا بھلا ہو رکھنا تو پیا وہ روزے دار ایڈی فراخی ہے کبھی نہیں سی دیا کم ہو گئے سر

رو دینا چاہے جن کی آواز لگا مرکا مسلسل اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا میں روزہ نہیں بھاوا گا ہتا کے دوپہر کا ویلا گزرا دوہر کا ویلا ہوا ہے بندہ بے ہوش ہو کے ڈگ پیا جدو ہوش ہوا ہے چکیا ہے سرکار دی بار بار لے گئے جدو لے گئے جا کے عرض کی ورسول نے جڑا امتی

پیش کر دے اللہ شا سیوا روڈا شو سی روا مغرب تک جانے گا رات کا روڈا رب ختم کروا دے گا سونے آئی بنایا آئی بنایا شکتی نہ اس ٹیم آسان کر سکتا پورا مہینہ بیویاں حرام سارا روڈ کریب رونے کی بار کا

بی بی چار کے لے لیا سن فاروق کے آدم آئے جاگ رہی ہیں بی بی جاگ رہی ہیں فاروق کے آدم سرکار اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ فرمایا بی بی کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں آپ نے فرمایا تو جھوٹ پہ بول رہی آدھا آپ بتاؤ چکر جھوٹ پہ بول رہی آپ سرکار

انہیں اسے ٹھمکا لانا جی قوم راضی ہوگی ٹھمکے نال تو ٹھمکا لانا ہے تو جی ٹڑکے تو راضی ہو ٹڑکا لانا ہے تو پیسہ کما ہے تو او مولا روم سرکار فرما نے گلا بڑی دیکھا نے ادھر دیکھی مولا روم سرکار ایک ایک حکایت بیان کر دیں آ فرما نے ایک پرندہ اڈا جاتا ہے پرندہ توجہ نال گل سمجھے پرندہ بھوک لگی بچارے نظر نظر ماری نہ تھلے دانا آیا لیکن جب سونا نال سو وہ چار بھی نظر آیا پرندے سوچا خیر اس دانے پہ خیر ہے لیکن بھوک لگی سی بچارا ہر ہریا

ہر پاس درخت درخت نظر آئے گے لیکن شکاری نظر نہیں آیا بابا جی شکاری کوئی نہیں میرے گل سوچنے لگا اچھا یار لگتا ہے شکاری کدھر گیا ہے رفا یا کسی کام کسی دوسرے کام نکلے دے دیا کوئی بیٹھا ایک کا کام کہاں رکھی تو ہوگا پرندہ شاندہ شاندہ گول گیا ہے جو ہی تانے کے قریب پہنچے تانے والوں کو بھی توجہ ہوئی

آپ لگے کام اگو پرندہ کرنے لگا یار گل یہ جب سن تیر مارتے سن اصا سینے دکھا لیں گے سا پر روتے نہیں جی اصا مرتے سن مگر آ جاؤ شکاری بیٹھا جی مرتے سن تو روپے نہیں سن فری جانے سن روپے نہیں چاہتے سن آ کے نہ سنا دے کیوں چنگا ہوا مرے احتیاط نہیں ہوگی میرے نہیں پتا شکاری بیٹھا دشمن بیٹھا دشمن سے کوئی جا کے بیٹھا مطلب، آلے آپ رسا تانے مار گئے میرے مار گئے آلے آپ کو مجرم قرار دینا ایسا اچھا جناب یعنی رول دے نہیں ہے پر آج کو چھٹی جی چھٹی ہے سن رونا آ گیا رونا آ گیا کیوں کا رونا ایسا کہ اعتراض سے کا رونا اس بھیس سے پتہ نہیں کتنے میں نے بچ لگا آخ کہ لگا یار یہ جڑے درخت ہوتے پیارے آتے آتے سچے یار یہاں یہاں یہاں آنے جی لگے دیا کروبلیاں کے پیٹ بھرنے ہیں کھیڑنے سونے سارا کم یہاں کے نال ہی سارا تعلق یہاں یہاں پھر بھی کے بارے کی رسی پھر بھی یہاں دیا لگے بارش پیچھے سوچنے برباد نہیں کرتے آج یار ہیں سات نہیں کران کا نہیں کر سکتے

لیکن اج سے سے سے دشمن والے چڑی چڑھتے سے لیکن اج سجنا کے سے چار رہے پتہ نہیں نہیں توجہ کی

ہر وقت اسلام کے مسلمانوں میں موافق رہیں گے اسلام کے مسلمانوں میں موافق رہیں گے کبھی بندو سلطان ورگا بادشاہ کبھی محمود سکتی ورگا بادشاہ کدے عیدی ورگا بادشاہ کدے مرگا جیس ورگا بادشاہ کدے ساری چار شدید پروشمانے والے مالا وار بادشاہ اسلام کے مسلمانوں کے محافر محافظ کے رہے گا یہ میرے جانا بچاؤ رہے ہیں رہے رہے یہ دار کرا لمالی سمجھے دار کر سے کدھرے امام احمد بن حسن کدھر مجد شامی کدھر امام احمد غلام کدھر امام بالک کدھر امام اعظم ابو حنیفہ ہر تھان جس کے جس کے لیے اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت کر دے رہے ہیں مجھے امام بچوں دے رہے ہیں امر بچوں دے رہے ہیں کدھر بھی مسلمانوں کا دشمن نہیں بنے کدھر امامان کا دشمن نہیں بنے کبھی ہمیں ہمیشہ رات ہو رہے ہیں گا پیڑا گل کرا پیرا پیڑا کدے پاٹا شری بڑھ گئے کدا جی ہر بڑے کدے میری ابھی بڑے کدے روش آدمی ابر گرد گری تبدیل کے رکھ رہے امر کے بچاؤ رہے گے کے بچاؤ رہے جنت بچا کے دولت ہٹا کے بچا لیکن شکل بنا داں گا بگا دیا شگلیں بے داغ گا بگا دیا شکل میں جانے لے آ گئے پیڑ آ گئے آ گئے یہ سورت مر کے چل گئے چار چار کے نکلے شکل گیارہ بھی شکل گیارہ دشمنا لائن سمندر سونا جنگل اور چھائی اشر اشر دنیا مارے

سجا کرش سادا کا سدا کر کے اگلے شدا کشمیری کسن شدا کشمی سننا سدا کر شرم کراتا پال پال پال پال پال پال کپڑے باقی وہ کہنے لگے لگے لگے یہ لباس چاہے یہ لباس چاہے بات کر لگے حرام حرام حرام بات کر لگے جائے جائے جائے بات کر لگے حرام حرام بات کر لگے جائے جائے جائے شلا کا زمین کہنے لگے لگے لگے جاؤ اپنے علاقے ہاتھ بولنا ہاتھ بولنا ہاتھ بولنا ہے

ننگی کر لیے کہنے لگے مسئلہ دسو دسو دسو پہلی بات حلال

اگر آج تو بولنا میری دربار میں چالا دینا ملا جیون سمجھیں میری دربار کی کشتی کے ہاتھ رکھنے آئے ہاتھ خبیر نہ کرنا سبحان اللہ کریے ان کر جو گانے پیدا جب سارے لوگ سارے محبت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھو کوئی سونے توجہ توجہ توجہ اللہ تبارک و تعالی ربی اے دا آخر تک تیری دار سبحان اللہ آخر تک تینوں تیری گل سنانا ادھر دیکھ نبی بار سال کھائی پتا رب سو کافی ہو گیا کر موسا پاک علیہ السلام وسلام سلام آپ سرکار اپنی اپنی اپنی طرح امت مسلم کی شان کری ہے امت مسلم کی شان پڑی ہے ہاتھ جوڑ کے مولا کھڑی کی بار کا کر کر کر کر کر کر سیانے گراوا سیانے سو سونا سامنے ہات کر سونے ندی بتنا شاید نا کوئی شاید صرف سونے کا سونے کا اپنی بنا دے ایک دن سارا کچھ عطا میں نے صرف ان کی بنا دیا سونے میںکا کامارکا کا جی، بھی ختم ہوتے دیکھے کراون کاتبین انہیں کہتے ہیں انہوں نے بھی کام ہوتا نیکی کرے نیکی آلے خلے میں سبے پاسے بدی کرے بدی آلے خلے میں سبے پاسے آ بندہ نیت کر بندہ نیت کر نماز پڑھن جاتی ہے نیکی نیت کی یہ بلا جو آبے کیا رہنا کر کے اس نے نیکی کی نیت کی ہے یہ بھی ایک نیکی ہے کوئی بندہ پہ کوئی دے رو جی نام نہیں لینا پہ جی ت نےکیاری سیکھی میں نے گ

حالت حالت نہیں نہیں رک جا ہٹا کے سین کر

پورا کرنا ہے تو میں آدھا بھی پورا کرنا ہے ہوں رسول پاک سرکار کے سب تو اچھی شان والے اس دور کے اندر اسی پاک رسول گستاخی کیویں کوئی ادرو قادیانی کا چاودار تھا

میری پکی تسلی میں اتنے بندے بیٹھے یہاں کو پہلے لینا ووٹ ہوں پتا لگ جاتا ہے جو ووٹ میرے والے کھڑے ہوئے تو سچا پہ جی تیرے والے زیادہ ہوئے تو سچا پہ ہوں مینو پتا ہے موبائل ویکن والے موبائل اس کے باوجود

سیانے کئی جانے شرائط پنیا جاتا بہت ہوئے کم کی مطلب ہونی ہے شرط بنیا جاتی شرطانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے

میرے مانگا کو پہلے نا دیا رشی خواہوں میں ہائی دیا نمستے رشی اللہ کی شیت رشی اللہ کی بات اور شادی کی اس وجہ سے یہ دیکھ لگیں والے اکثر اجاز اکثر کے غریب ہے اکثر کے کھیل کر کے غریب ہے اگر یہ شاپ رکھ لی جائے کہ ایک لگیں گے

مسلمان بہت سارے تو ہٹ نہیں ہاتھ بن کے تے کو پوچھنا کہ مسلمان تو کھتی برابر مرد ووٹ پائے گا ایمانداری شراب بی بی ادا اچھا رب سونا فرماوندا اے دا حصہ نہ کر ایتھے بندہ

جب نہیں ہو سکے شرم آپ کو نہیں آنی چاہیے جو اس برابر آؤں گا تمہارے آپ ہی کہتا ہوں آپ کا میں بولنے پاؤں آپ کے پاس اب چکرے کا پرمٹ ہاں تے مول کے پرمٹ ملتا سرکاری پرمٹ لینا ووٹ ڈالنے کے پاوے میں مولوی ہاں، پاس میرا کا پوتلا میرا کا موٹا مولوی کھتی کھتی میری لوگ قدر بھی کرتے ہیں وہ چکرے دکھنے

الٹا ٹھیکے دار چلتے ہیں نبی کے انسانوں کے اور اگلی اٹھاتے ہیں زمین پر اس لیے اپنی زندگی نبی کے انسانوں کی خاطر تعینات کی دشمنی دے کے رسول کرتی ہے آپ بتا نارائ تقدیر نارائر سال زندہ باد

ہوں ہر سارا وپار کلام تنظر شہر کیڈا والا کیڈا شانہ کیڈا فضیلت والا ایڈی قدر والا قرآن اصا کی حال کیتا اصا کی حال کیتا اصا یہ حال کیتا اج سکولاں دے وچ سکولاں دے وچ رب تعالی دا پاک کلام سن لگا جواب نہ پیش کردی جی۔ ادھر رب تعالی دا پاک کلام سکول پڑھایا جائے گا وہ بچہ جس میں وضو کا پتا نہیں باقی کمیٹی کا پتا نہیں پینٹ پائی ہے وہ جب لگی ہے جو انہیں پیشاب کرنا ہے تو سکلہ دے دیں جناب ہے یہ یا بچیاں نکل پیشاب آ جائیں بکریاں لائٹرین بکریاں بڈے پیشاب آ جائے انہوں نے نکا پیشاب آیا انہیں سیپ کھولنی ہے انہیں جناب انہیں بچی جب اترنا ہے آج پہ انہیں اس کا بھی نہیں پتا انہیں واپس ہمیں سیپ بند کرنی ہے پیشاب سے خطرے پہ جو خون پی اسلام یاد کا آ گیا انہیں کھولنا ہے قرآن تماشا پڑھا رہ گیا شگرد پڑھاؤں لائٹ فنش

کچھ دن نہ پاک رہیں گی مجھے مدت تین سو لے کے دس دن تک ہے کہ مدت تین سے دس دن ہوتی ہے تین سے دس دن ہر مہینے میں یعنی تیس دن میں تین دن کم از کم دس دن زیادہ سے زیادہ ہونا پاک اور خرید رہی ہے ان دنوں میں تمام آپ روزہ نہ رکھے خبردار بار میں ادا کرے روزے کی اجازت ہو سکا روزہ نہ رکھے نماز بالکل کرا نہیں پڑے تلاوت نہیں کر سکتی تلاوت نہیں کر سکتی اللہ اللہ نہیں پڑھ سکتی ذکر اذکار نہیں کر سکتی جب چھٹی لے سکتی کیوں قرآن کو ہاتھ چھو نہیں نہیں سکتی سکتی پڑھ کیوں لگا سکنگ کس اسکول میں یہ اسکول بنایا گیا ہے یا کس مولوی کے مدرسے میں یہ اسکول بنایا گیا ہے کہ جب اگر کسی کو ایس آئے تو ان دنوں میں وہ گھر میں رہے گی وہ دھیان کرنے نہیں آئی ہے جتنے سکول آئے گا سبو رہا اس کی کوئی تفریح نہیں کر کراتا ہوں تعالیٰ کے سلام سلام کے کے لیے ہے توجہ سے کا کا نویز اسی طرح میں بڑا رہ رہا ہے اسلام جب پڑھنے کی چھٹی رب دے رہا ہے

اے سیانے بندے تے میرے سارے جیڑی تھان تو کسی بہن بھرا دی ماں پیو دی گھر بھی آدھے بار بچے دی دید قدر نہ ہوے او یار میرے بال منا منا میاں پیو

جاؤ نہ مولوی کو تیرے سکول کے حق کے جنہ توڑ لیا توڑ پیش کرنا پڑتا ہے میں کٹا دے گا اور جناب یار میں میرے کو بیٹے سن پر پرویش صاحب میں انہوں رہا سمجھا ہوتا ہے وہ کھائیے دو کوئی بندہ پارے دو لیا پیش کرے ہوں ایک بندہ دیکھتا پیا ہوگا اس دھد پایا زہر یہ کرتا پیا دشمنی دشمنی کر کے یہ دھد کے ذریعے زہر پیانا چاہ رہا زہر پیانا چاہ رہا لہٰذا کریے

سبحان اللہ صاف نہیں روک دے اپنی اپنی پر لانا انجینئر یہ پڑھا ہمیں شروعات رہی جس سے ہم اسکول بھی دلا ہے مسلمانوں کو لے کے کئی شروعات کرنے والے آپ انسلمانوں کو لے کے کرنا شروع کرنے والے اپنے گھروں میں اس کا سانسائی بنا رہی میں پرنسپل ہمیں آئی اور خالت بائی یعنی، اور آج میں ہزاروں میں کیا وجہ ہے کہ جو ہاتھی میں چلنے کی زیادہ کار تھی آج بڑی ناچنے والی بات جانے والی ڈانس کرنے والی مینا بناؤ ٹی وی شو ریس لگانے والی کی بن رہی ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ دین ہے انہوں نے سمجھا یہ دور ہے لیکن اس میں زہر تھی انہوں نے سمجھا دور ہے اس میں زہر تھی زہر کی زہر دور میں ہوتی جائے کی اعلی قدرت کی جائے کی ملحدت زندگی کی جائے کا الہام کا جائے کا الہام کا جو ہمارا سبحان اللہ سارا اقبال بال کا خوش تو ہے ہم سمجھ رہے گے ہم سمجھتے رے سے لارے

منحل ہونا جس کی صدارت قتل ہے اسلام سے منحرف ہو اسلام سے بڑا منحرف ہو تو اس کو تین دن تک بتاؤ اگر واپس سے کرتا رجوع نہیں کرتا تو نہیں کرتا اسے قتل کر دو منحل ہونا ہندو کو ہونا اقبال ہونا ہے سمجھ نہیں بتا شریف اللہ اللہ

مجھے پکا مارا کرا کر

پٹیرو گیا پٹینا جی مجھے مارے لم خاص میں حیدر اچھا قرآن کا یہ حال کیا سکولہ بھی لگ گیا آ گیا سکولہ بھی لگ گیا اسلام یاد کے اندر کیا اسلام یاد کے اندر انگریزی دور بچہ کئی کتاب تیاری کرے گا نہیں نہیں جیسے نمبر کیا گیا جیسے چھوٹے عمر سے بھی کیا جو سر ٹھیک ہے پانچ نمبر ان کے آگے پانچ پاس ہو گئی ہے پھر کو کامیاب لازمی لانا لانا چاہیے لیکن انگریزی انگریزی پاس پاس پاس ون بھی بھی بھی بھی ٹو اسلامیہ تیاری تیاری جڑی ہے یعنی مطلب ہونا ڈکا پیچھا کر ہاتھ بند کے کے کے کے یار ایمانداری دسیا ہوں خدا زیادہ پیار اچھا، رب قرآن واسطے نمبر ربان انگریزی آپ کا دور سو بندے سن کوئی کافر دینا کوئی خطری دینا یہ گل منہ کو ملتی ہے کیوں کہ انہوں نے قبر جان کی کا پتا ہے مولوی تیری اکڑ کی ماری تینوں اسلام کی جگہ کا پتا

رب تو قرآن کی قبر قبر ہاتھ مار کے کھوتے ہوتے چلے یا میرے گھر قرآن کی برکت نہیں ہوتی اور یہ ایک سے دیکھتے ہوئے گھر قرآن لگا وہ برکت آ جائے آج چھاپے میں

جہاں نہر پہ جہاں نہر پہ

شرم نہیں ہوگی اور علامہ ہاسپٹل باپ بندے پنجا بندے سو بندے لا بلا لیکن تارن ہاسپٹل بندہ کوئی نہ لگے جیسے روئیاں کرن لگی ڈاکٹروں کو شروع لگ اس لیے الحمدللہ جب چکر کا شرف حاصل ملتا ہے تو سارے لیے بھی اپنے گھروں ملتا ہے تم کچھ نہ کسی نامی سے پر کیوں نہیں نکلا اے میرا صاحب کے سلوا کا علاج شریف کی کشتیاں جا رہی ہیں بچوں کی کے جان کے لیے سبحان مہانند ہم نکلتے ہیں ہم نکلتے ہیں تیرے پھیلائے ہوئے کو اٹھانے کے لیے کم کر کے بند کر کے بند کر کے اپنے سبزوں کا خیال آپ کا خیال جسم کا خیال لوگوں کو دیکھ کے دیکھ کے ہمیں کرتے ہیں ہمیں اپنے عزت کا خیال ہے سلوانوں کا کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے سوچتے عزت کا خیال ہے اور جو نام پر اپنی کام لے کے پیتا کر کے بتائیے اتن کا ہم کو ہمر اج اب مدر بدلے تھوڑے بہت قرآن پاک محل محل محل شریف حضرت نے کہتے بنگلے یہ بھی اگر میں چاہیے تو سارے چشتی دے دے دے رہی ہے جو واسطے واسطے کوٹیاں آدمی آدمی پر جی جی اگر قرآن قرآن واسطے واسطے بنا بنا بنا دے جی دے دے میںکیف کرنی نہیں لہن اللہ کرنے واسطے میں جناب نشہ میں اتنا سر کھپایا ورنہ میرا دل زخمی سے توجہ جی گل کریے شریعت متحرہ کی وہ ایڈی آسان تو ایڈی سونی شریعت ایڈی آلہ شریعت جی سارے نبیوں کے شرما کے نالوں اللہ تعالیٰ نے آلہ شریعت عطا فرمائی سی اج اسی شریعت نے اصل چڈیا اصل چڈیا ساری حالت کی ہو گئی ہے اصل شرح متحرہ میں چھوڑ کے تے جناب علی اگر نفس و نفسانی کے چکروں میں پے گئے اشاری دنیا داری کے چکروں میں پے گئے بد عمل کا بد کردار حیوانی کے تو شیطانی کے میں پے گئے لیکن رب رسول کی شریعت پر خیال نہ کیتا اگر اگر میں تے جب آدی عزت دی گل آئی یا یعنی نعمت مصطفیٰ دی عزت دی گل آئی تو اس وقت بھی ساری حالت یہ ہو گئی ایسا آدی عزت کی پرواہ نہ کی رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہ کی

کوئی انگریز شہر داستا شہروں مکانات یہاں مکان واسطے داستریا آئے تصویر جی۔ بنا لیا اللہ اچھا ویسے میں تمہیں پوچھنا بھی میں پینٹ پائی ہوں انہیں بچوا پھر نہیں والی تھان تو نہیں ہے خیر بہن والی تھان اللہ تعالیٰ کے چنگے کام واسطے بنائی ہے جو کو پہلے کام سے لابے تو مرضی اللہ تعالیٰ کے بنائی وہ سارے سنگین ہے کہ وہ مثال جنگل والے یار جا کے بندہ ہوتا ہے نا انہیں دیر آئی ہوتی ہے جاتے بندہ ہوتا ہے انہیں ایسے جیب لائی ہوتی ہے پیسے کما کے لیا ہوگا ایسے پاؤں گا کی مطلب اور دس گیا سینے بھی کمائیے زور لایا ہے تکاریاں سینے لینا محنت کی ہوتی ہے مزدوری کی ہوتی ہے سائڈا سے لا رہے ہیں سائڈا سے کیا میرا پہل لاکھ بھی کمائی ہے مگر چکن واسطے لاکھ تکڑا ہونا چاہیے یہ تو چار سال ہونی چاہیے اچھا بادشاہ جڑا ہے محنت مزدوریاں کی لاکھ

بچوا پایا پہن لگا تر گیا بیکاری کے نظر توجہ کر سمجھا جائے کہ خدا قسم ہے جی کاری کرنے والی میں جانا دیا بٹ بار ڈھونکر جگہ جمع کئی سال گزر چار سال دوبارہ پیسے دن لگا تبجیے گا لگا ہے پکڑ بھی چار سال پایا پیسے لگ گیا پیسے

تیرے رب جیسے رسول آخری نبی آدمی لبیا وجہ دکھاؤ

یعنی میں میں تو تو میری قسم لیکن میرا رسوئی بھی بن جانا متا کر آخر ایک چکتا اللہ کا تیرا الگیے کا پھیلا لے میرے پٹلا مار جا سی میں تو کدھر میرا ندی شروع چکتا نا جا پڑا ندی چھا نہ دے دے دے نہ تو میرا پاک رشید رشید میرے میری لگا کے کا سرکار بچوں کی کی فکر فکر چھڑ چھڑ دیتی دیتی میں میں سے شیطان ہر ایک شہر اس وقت رہا ہوں کدو آئے گا گا تیری امانت بھی بھی مشن کھیل سنتی ہے ہے آخرت شرمندگی سبحان اللہ

اگر نم گدھ اخرا

رام لگ

گروار ہر اپنا اپنی پہچان کا جب خاجا

بجاتے بجاتے ہیں سجوش روشن بجا کے

خلاف سکان پانا کے یار یار جس بندے نے سوال کرنا سامنے کلو پیچھے بولنا نہ پہ اکل بندی کا نہ ہی ہوتی ہے نہ کلو پیچھے بولنے کا کچھ اندر نتیجہ ہونا میں کلو پیچھے لگے آ رہا تم کنڈے پیچھے لگا رہے یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں جو مرد ایک ڈھانگ ہے ایک ڈھانگ ہے لوگوں کو بھی پتا لگ جائے گا ہے یہ کسی کا کچھ سوال ہے من لگنے والا نہیں ماں کے ہاتھ جوڑ کے تمہیں پتا ہے خدا کی قسم میں ایک دم کمار بھی دیکھا جائے کہ میرے پاس منٹ کرتا رہتا یہ حالت خراب ہو تو میں آخر کو ڈاکٹر طرح کرو بلکہ کوئی حکیم لبو حکیم لبو ڈاکٹر کے واسطے بڑی عمر آدمی دماغ کرے حکیم لبو کوئی اکل لبو وہ تو کوئی علاج کراؤ آگے دماغ رکھو جو میرتا نہ کرتا ہے نہ رب تعالیٰ کے پاس سلام کی عزت کی گل کرے میرتا نہ کرتا ہے نہ کرتا ہے نہ کرتا ہے بھی یعنی پتا ہی لگ رہا ہے ہاتھ کی محنت کرنی پڑے تو پتا لگ رہا ہے سوال کرنا خلاف ہوتا ہے

رسول اللہ کے زمانے والے جانا رسول اللہ کا دین لبے گا رسول اللہ پاک سرکار کا دین لبے گا پھر ترقی والے پاس بڑھا گے پینٹا لگی نے شرطا لگی نے ٹی وی لبے نے فلم لگی نے ڈرامے لبے نے کدو لبے نے کنڈیاں لگی نے ہاتھی ہاتھیاں لبیا نے رنگا کرکٹ آئی لبیا نے نچل آئی گامن آئی لگ جی اگر ترقی کرن پیا کچھ لگے یہ جو تھوڑا جہاں پوچھا پرانے زمانے والے جانے گا اصل تو دعائی کر سکنے دل مرد دل مرد نہیں سینے کھل جاتے ہیں اس لیے اس دوران پھر ہفتال آپ کے ہاتھ میں

میرے نام